عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے ترجمہ سلام ہو جبرائیل اور میکائل پر سلام ہو فلاں اور فلاں پر اللہ پر سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے ترجمہ تمام آداب بندگی تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آپ پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتیس